حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے اور جب دو رکاتوں سے اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے جب آپ نے نماز پوری کر لی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم ان صاحب نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تراسی